حماد بن زید سے روایت ہے کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر نبے